اف میری جنت کے بولے لو نہار ہائے تیرا در وہی تیرا دیار اف میری جنت کے بولے لو نہار ہائے تیرا در وہی تیرا دیار یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار گرم و ہو مجھے در بار یار گر میسر ہو مجھے در بار یار ہاں بنا میں جام میں او میں کدا ہاں بنا میں جام جام میں او میں کدا اپنے رندوں کو نہ بھولے ساقیا اپنے رندوں کو نہ بھولے ساقیا اب اپنے شیخ کے بارے میں فرما رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اے تو مینا صد سد و سبو اے تو سد جی اے تو سد میناؤ سد جامو سبو اے تو تنہا میں کداز فیض ہوں اے تو تنہا میں کداز فیض ہوں آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو تیز ہو جاتی ہے میری ہائے ہو تیز ہو جاتی ہے میری ہاؤ ہو اے تو خندہ درمیاں گل ہائے ہوں من پریشان در میں سہرائے ہوں اے تو تفندہ درمیاں ہائے ہوں من پریشان در غم سہر ہوں عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس دنیا سے مراد جو بھی چیز اللہ سے غافل کر دے یعنی گناہوں کو چھوڑ دو پھر فرما رہے ہیں مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستوں زندگی ہی میں اسے تم چھوڑ دو مر کے تو چھوڑو آخر دوست دوستوں زندگی ہی میں اسے تم چھوڑ دو دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو دل ہے جس کا گھروں سے آنے تو دو گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو خالق عالم ہو دل میں آشکار دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار خالق عالم ہو دل میں آشکار دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار اہل دل کے درد دل کا گلستاں درس گاہے غم برائے عاشقاں اہل دل کے درد دل کا گلستاں درس گاہے غم برائے عاشقاں شرح غم بھی مجھ سے سن لو دوستوں ہاں مگر پہلے کلے جا تھام لو شرح غم بھی مجھ سے سن لو دوستوں ہاں مگر پہلے کلے جا تھام لو ہاں مگر جس کو خدائے پاک دے درد دل بہرے دل غم ناک دے ہاں مگر جس کو خدائے پاک دے درد دل بہرے دل غم ناک دے شعر سنیے گا دوست تو یہ غم غم ہے نہیں دوست تو یہ غم غم دنیا نہیں یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں مست کرتا ہے جو جانے انبیاء مست کرتا ہے جو جانے انبیاء ہے وہی غم تو ہمارا مدعا ہے وہی غم تو ہمارا مدعا سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے سینا جو اس درد سے اپنا بھرے کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے مکتا ہے حضرت رحمت اللہ کی اس درد بھری غزل کا فرماتے ہیں زندگی بے دوست کیا ہے زندگی زندگی بے دوست کیا ہے زندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بے بندگی شرمندگی دوستوں یہ غم غم دنیا نہیں یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں مست کرتا ہے جو جانے انبیاء ہے وہی غم تو ہمارا مدعا ہم ہاں، اگر جس کو خدا پاک دے درد دل بہرے دل غم ناک دے